کے اندر چراغ جو ہے وہ کھلے ہوئے ہوتے تھے تیل اور اس کے اندر بتی ڈیویٹ جس کو کہتے ہوتی تھی تو چوہے نے آ کر اس کی وہ بتی اپنے منہ میں لے کر اس سے باہر کھینچنا شروع کیا تو لونڈی نے باندھی نے اس کو روکنا چاہا باندھی اٹھی کہ اس کو اس سے باز رکھے وہ کھینچ نہ لے جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو اس کو کیا کرتا ہے دیکھو فجاد بہا چنانچہ وہ اس بتی کو اپنے منہ میں لے کر کھینچ کر لے آیا فلقت علخمرتی لطی کا نا کائد نئے اللہ تعالی علیہ وسلم جس چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرما تھے وہ جلتی ہوئی چراغ کی بتی اس پر لا کر اس نے ڈال دی فلتورہ کا مینارا و موزے درم چنانچہ ایک سکہ روپیے کے گولائی کے برابر حصہ اس چٹائے کا اس چراغ کی اس جلتی ہوئی بتی کی وجہ سے جل گیا تو یہ منظر دیکھ کر نبی کریم ساس نے فرمایا ادا نم تم فیو سرو جب تم سو جاؤ تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو کھلا نہ چھوڑ دو کیوں فن شیتان ید المسلحادی اللہ مسلح اس لیے کہ شیطان اس جیسے کو یعنی چوہے کو اس جیسی حرکت کرنے پر آمادہ کرتا ہے فتح کم اور وہ پھر تم کا تم کو جلا دے گا آگ لگا دے گا ایک عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دکھلا کر یہ ہدایت دی امت کو کہ بھائی سوتے وقت ایسی تمام چیزیں جس سے غفلت کرنے کی صورت میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اس سے حفاظت کا سامان کر لینا چاہیے جیسے آج کل گیس کے سلنڈر ہوتے ہیں تو ان کو اس انداز سے لاک کر دیا جائے کہ وہ لیک ہو کر کے اس کی وجہ سے آگ لگنے کی نوبت نہ آئے اسی طرح اور اس طرح کی چیزیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے رات کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ ایک چوہے نے چراغ کی جو بتی تھی اس کو لیا پکڑا اور اس کو لے کر چھت کی طرف چڑھنے لگا تاکہ گھر میں آگ لگا دے تو یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر لانت کی یعنی اس کے لیے لانت کے الفاظ استعمال فرمائے اور اس کو قتل کرنا محرم کے لیے بھی جائز قرار دیا ویسے کوئی آدمی جب حالت احرام میں ہو تو حالت احرام میں شکار مارنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے البتہ کچھ جانور ایسے جو موزی ہیں ان کو مستثنا کیا گیا ہے محرم حالت احرام میں بھی اگر ان کو مارے گا تو مارنے کی اجازت ہے اور ان کو مارنے کی وجہ سے محرم کے اوپر کوئی سزا جزا واجب نہیں ہوگی تو چوہے کو بھی اسی میں شمار کیا گیا ہے گویا یہ مضر نقصان پہنچانے والا ہے بہرحال یہاں تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ سونے سے پہلے چراغ کو بجا دیا جائے البتہ ہمارے زمانے کی بجلی کی جو بتیاں ہیں ان میں اگر یہ اندیشہ نہ ہو اس طرح غفلت کی صورت میں اس سے کچھ نقصان اور ضرر پہنچنے کا تو اس کو کھلا چھوڑ دینے کی اجازت ہوگی مدار جو ہے حکم کا اسی کے اوپر ہے اس میں بھی کوئی ایسی صورت ہوتی ہے ضرر کی تو اس سے بچنا چاہیے باب اللہ ترک النار و پھر بے کے ہی نہ ہوں سوتے وقت گھر کے اندر آگ سلٹتی ہوئی نہ چھوڑ دی جائے پہلے زمانے میں چولہے لکڑی کے جو ہے جلائے جاتے تھے تو کوئلہ لکڑی وغیرہ تو اب کام ہو گیا لیکن لکڑی یا کوئلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اندر آگ لگ لگی ہوئی ہے ابھی جل رہی ہے آگ جلی ہوئی ہو ایسی حالت میں گھر والے چولہے کو جلتا ہوا چھوڑ کر کے سو نہ جائیں وہاں پر بھی وہی نقصان کا اندیشہ ہے اس سے بچانے کے لیے حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم سونے لگو تو سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑو یعنی چولہے کے وہ تو اپنی جگہ پر جل رہی ہے لیکن بہرحال اپنی جگہ پر جلنے کے باوجود اندیشہ رہتا ہے کہ معاملہ اس سے آگے بڑھے اور نقصان پہنچے حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا سعید ابن ابی ایوب قال حدثنی یزید ابن عبداللہ ابن الحاد نافین ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما وان کال کال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تعالی ضرور عمر نیان کب نہیں ابھی یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انھو تو فرمایا کہ آگ یہ دشمن ہے اس سے بچو یعنی یہ تمہارا دشمن ہے نقصان دشمن جیسے نقصان پہنچاتا ہے ایسے یہ بھی نقصان پہنچاتی ہے ویسے اس وہ اگر ہمارے قابو میں ہو تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن جب وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جاتی ہے تو اس کا نقصان اور ضرور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ سونے سے پہلے اس کو بجانے کا اہتمام کیا جائے چنانچہ راوی نافع جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے وہ حضرت ابن عمر کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی آگ کو بجھا دیا کرتے بہت اس کا خاص اہتمام کرتے تھے اور سونے سے پہلے اس کو بجا دیتے تھے تاکہ اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے حج میں جانا ہو وہاں وہ آگ سے حفاظت کے لیے مختلف جو ہے ایسے جملے جملے کے لائے انار و لائے رحم آگ جو ہے وہ ایک ایسا دشمن ہے جو رحم کھاتا نہیں بے رحم دشمن ہے حدثنا ابي عبن قال کالا نافع بن عزیز کالا حدثني ابن الحاد کالا ابن عمر نا الله تعالى عنهما عمر سمع رضی اللہ تعالیٰ نما وان يقول لا ادب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نما نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے گھروں میں آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑو اس لیے کہ وہ دشمن ہے اور اس سے نقصان پہنچے حدثنا محمد بن اللہ کالا حدثنا حماد بن امن اسام ان بن عبد اللہ انبی بردا انبی موسا رضی اللہ عنہ انہوں قال احترا کا بیت تھے بھائی من اللہ بہت سے بیدال کا نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان حاجی نارا ادب القم فیدا نم تم فاتوہ انکم حضرت شریف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ کے اس مکان کے اندر آگ اور اس نے گھر والوں کو جلا دیا نقصان پہنچایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو اردو علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ تمہارا دشمن ہے اس لیے جب تم سو جاؤ تو اس کو بجھا دیا کرو بابو تیم نے بارش کے ذریعے سے وہ نیک فالی لینا یعنی اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کرنا بارش کے پانی کو اپنے جسم پر لے کر جو ہے نیک حدثنا نالدنا الحکم قال حدثنا محمد بن ربی شاید امر انیم نے اب بال عباس رضی اللہ تعالی تعالما ون قال کان کا متراتی سماؤ یقول یا جاری اخری سر جی اخریجی سیابی یقرو زلام سمائے امام مبارک حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکا کا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے نقل کرتے ہیں جب بارش ہوتی تھی تو اپنی باندھی کو کہا کرتے تھے میرا زین جو ہے گھوڑے پر رکھنے کا وہ میرے کپڑے نکالو بار یعنی بارش کے پانی کو اس پر گرنے دو اور پھر یہ آیت پڑھتے تھے محنت ضلع میں امام مبارکہ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو گویا آسمان سے جو تازہ پانی آتا ہے وہ بابرکت ہوتا ہے تو اس کی برکت حاصل کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر ابلی سوتی بائی حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر میں کوڑا لٹکانے کا حکم دیا اور مصنف کی روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں ایسی جگہ پر کوڑا لٹکائے رکھو کہ گھر والے دیکھیں تاکہ وہ ڈریں اور ان کو ادب آوے یعنی گویا وہ ادب سیکھنے کے لیے آمادہ ہوں یعنی کہنے کا حاصل یہ ہے کہ تربیت کا جو زمانہ ہوتا ہے بچپن کا گھر والوں کا وہ غفلت کا ہوتا ہے تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے تھوڑا بہت سہم ان کی طبیعتوں کے اوپر ہونا چاہیے جب تک کہ وہ نہیں ہوگا وہاں تک وہ کوئی ادب قبول نہیں کریں گے ابھی ابھی پر پرسوں وہاں برطانیہ کے اندر تھے تو وہاں ایک جگہ پر کچھ علماء نے بتایا کہ اس وقت برطانیہ کی پارلیمنٹ میں وہاں کے ممبران بعض ممبروں کی طرف سے یہ بات یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ حکومت کی طرف سے ماں باپ کو اولاد کو مارنے سے روک دیا گیا اس کی وجہ سے ہماری نئی نسل کے اخلاق خراب ہو گئے ہیں ضرورت ہے کہ کچھ مارنے کی اجازت دی جائے <laughs> وہاں اس وقت یہ مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے تو میں نے وہ سنانے والے مولوی صاحب مولویوں سے کہا میں کہ آپ لوگ تو خوش ہو گئے ہوں گے <laughs> باب و غلطی باب بل رات کو دروازہ بند کرنا حدثنا مصدد حدثنا یحیی بن سعیدی عن ابن عجلان قال حدثنا القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم <coughs> قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والثمر بعد هدوء الليل فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه غلقوا الأبواب وأوقوا السقاء وأكشوا الإناء وأكشوا المصابيح یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم وسلم نے فرمایا کہ رات کے پرسکون ہونے کے بعد یعنی رات جب اچھی طرح جم جاوے اس کے بعد جو ہے بات چیت نہ کرو بات چیت سے بچو یاکم و سمر سمر کہتے ہیں کہ باتوں کے لیے مجلس زمانہ جمانہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عربوں میں یہ راتوں کو خاص کر کے چاندنی راتوں میں رات کے وقت اس طرح بیٹھ کر کے مجلس بازی کا رواج تھا نبی کریم نے عشاء کے بعد ایسا کرنے سے منع کیا بلکہ آدمی کو چاہیے سو جائے جلدی اٹھے تعجد پڑھے نماز پڑھے بہرحال یہ سمر البتہ کوئی ضرورت سے دینی یا اپنے گھر والوں کا حق ادا کرنا ہے تو اس کے لیے گنجائش دی گئی ہے اجازت اور بعض روایتوں میں بعض طرق میں یا کم و سمر کے بجائے یا کم و سیر بعد آیا ہے کہ رات کے جم جانے کے بعد جو ہے راستوں پر نہ چلو فن حدم لائے مایا بس اللہ بن خلقی اس لیے کہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کس کو زمین پر پھیلا دیتے ہیں یعنی رات کے اندھیرے میں بعض مزی مخلوقات جیسے زہریلے جانور وغیرہ وہ بھی باہر نکل آتے ہیں تو اس طرح رات کے جمنے کے بعد نکلو گے تو ممکن ہے اس کی طرف سے تم کو کوئی دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے ساتھ کیسا شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں یہ حالانکہ یہ ہدایتیں جو ہیں ان کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم وجوبی نہیں ہے قبیل ارشاد ہے یعنی ایک اچھی بات کی حکومت اپنی امت کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اس پر عمل کرنے سے فائدہ ہوگا تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے اپنی امت کے ساتھ ایسا ہے جیسے ایک باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو نقصان پہنچانے والی ہو اس سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں پھر آگے آپ وسلم نے فرمایا غلے کو لبواب دروازوں کو بند کر دو بس یہاں تو اسی لیے رائے ہیں دروازے رات کو سوتے وقت کھلے نہیں چھوڑنے چاہیے آپ سو رہے ہیں پتا نہیں کوئی جانور گھس جائے گا کتا گھس جائے گا یا کوئی اور چور گھس جائے گا اور اس کی وجہ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا تو دروازے بند کیے جائیں وہ کچھ سکا اور مشکیزوں کے اوپر کا منہ جو ہے بندھن وہ باندھ دیا جائے مشکیزہ جو چمڑے کا ہوتا ہے اس میں پانی وغیرہ ہوتا تھا اس کو بھی کھلا نہ چھوڑ دیں اس کا اوپر کا یہ باندھا جائے باغ لینا اور برتن کو جو ہے وہ اوندا کر دو یعنی خالی برتن ہے یا یہ کہ برتن اگر اس کے اندر کوئی چیز بھری ہوئی ہے تو اس کے اوپر ڈانپ دو دو میں سے پہلے دونوں طریقے آئے ہیں بہت فی المسابی اور چراغ کو بجھا دو مطلب یہ ہے کہ یہ برتن جس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں گدود ہے یا اور کوئی اس کو کھلا چھوڑ دیں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور آ کر کے ان میں پڑے اور اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے یا جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں بلائیں نازل ہوتی ہے تو اگر وہ برتن کھلا ہوا ہے تو اس کا اثر اس میں آ جائے گا اور اس کو استعمال کرنے کے نتیجے میں گھر والے جو ہیں وہ مسائب کا شکار ہوتے ہیں ایسی نبی کریم فلاسم کی ان ہدایتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی بہت سے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے سنت پر عمل کے ارادے ہی سے یہ سب کریں گے تو اس کی بھی بہت ساری برکات حاصل ہوگی